ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا استقامت کو تیری سلام آ پیا پر بڑا ظالموں نے کیا استقامت کو تیری سلام آ پیا کو تیری سلام آ پیا میں غیر کے اپنی عزت رہے قوم کی ہوتی پامال حرمت رہے قید میں غیر کی اپنی عزت رہے قوم کی ہوتی پامال حرمت رہے شرم والوں کا سر شرم سے جھک گیا استقامت کو تیری سلام آفیہ ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا استقامت کو تیری سلام آفیا استقامت کو تیری سلام آفیا ہم سے جو ہو سکا کر دکھائیں گے ہم بہنا تجھ کو رہائی دلائیں گے ہم ہم سے جو ہو سکا کر دکھائیں گے ہم بہنا تجھ کو رہائی دلائیں گے ہم عہد پورا کریں گے جو ہم نے کیا استقامت کو تیری سلام آفیا ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا استقامت کو تیری سلام آفیا استقامت کو تیری سلام ایک نیا عزم اور حوصلہ دے دیا قوم کو تو نے ساری کھڑا کر دیا ایک نیا عزم اور حوصلہ دے دیا قوم کو تو نے ساری کھڑا کر دیا تیرے سر پر رہے سایہ کبریا استقامت کو تیری سلام آفیا ظلم پر بڑا ظالموں نے کیا استقامت کو تیری سلام آفیا استقامت کو تیری سلام آفیا داستا تیری گھر گھر سنائیں گے ہم قوم سوئی ہے اس کو جگائیں گے ہم داستا تیری گھر گھر سنائیں گے ہم قوم سوئی ہے اس کو جگائیں گے ہم ایک دل دیکھ بدلے گا جغرافیہ استقامت کو تیری سلام آفیا ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا استقامت کو تیری سلام آفیا استقامت کو تیری سلام آفیا استقامت کو تیری سلام آفیا استقامت کو تیری